اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے کئی گنا کر دیتا ہے اور خود اپنے پاس سے عظیم ثواب دیتا ہے